تہائی ملے گا اگر کئی بھائی بہن ہوں گے تو ہر مرد کو دو عورتوں کے برابر ملے گا یہ حکم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کر دے رہا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اس آیت کریمہ میں کلالہ کے میراث کی تفصیل بیان کی گئی ہے جمہور علماء کے نزدیک کلالہ اس میت کو کہتے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہو اور نہ والد اس کی تشریح اسی صورت کی آیت بارہ کی تفسیر کے ضمن میں گزر چکی ہے اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فتویٰ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا جیسا کہ بخاری و مسلم نے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ میں مریض تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے وضو کا پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے ہوش آ گیا میں نے کہا کہ نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میرے والد زندہ ہیں میری میراث کا کیا حکم ہوگا تو یہ آیت نازل ہوئی فوائد نمبر ایک مسند احمد میں ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے شوہر اور بہن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے شوہر کو نصف اور بہن کو نصف دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا تھا نمبر دو اگر کوئی شخص ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑ کر مرے گا تو جمہور کے نزدیک بیٹی کو نصف فرض کی حیثیت سے اور بہن کو نصف آصب ہونے کی حیثیت سے ملے گا ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم کے نزدیک بہن کو کچھ بھی نہیں ملے گا اس لیے کہ اس آیت میں بہن کے وارث ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ میت کی اولاد نہ ہو نمبر تین اگر کوئی شخص ایک بیٹی ایک پوتی اور ایک بہن چھوڑ کر مرے تو بیٹی کو نصف پوتی کو چھٹا حصہ اور باقی ایک تہائی بہن کو ملے گا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہی فیصلہ کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا ہے بخاری نمبر چار اگر کسی عورت کو اولاد یا والد نہیں اور اس کا بھائی ہے تو بھائی اس کی تمام جائیداد کا وارث ہوگا نمبر پانچ اگر عورت کا شوہر یا اس کی ماں کی طرف سے کوئی بھائی ہے تو وہ اپنا حصہ پائے گا اور باقی مال سگے بھائی کو ملے گا نمبر چھ اگر میت کی دو یا زیادہ بہنیں ہوں تو انہیں دو تہائی مال ملے گا جمہور نے دو بیٹیوں کی وراثت کا حکم اسی سے اخذ کیا ہے جیسے بہنوں کی وراثت کا حکم صورت النساء کی آیت گیارہ سے اخذ کیا گیا ہے جس میں بیٹیوں کی وراثت کا حکم بیان ہوا ہے آیت یہ ہے كُنَّ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا پس اگر دو سے زیادہ عورتیں ہوں تو انہیں ترکہ کا دو تہائی ملے گا نمبر سات اگر میت کے بھائی اور بہن دونوں ہوں تو مرد کو عورت کے دو گنا ملے گا آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں اللہ نے یہ احکام اس لیے بیان کر دیے ہیں تاکہ تم ان مسائل میں حق بات چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھو